مولانا اگلا سوال ڈاکٹر سفینہ تبسم نے کیا ہے اجمیر سے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب نا امیدی کو قرآن میں کیوں کنڈیم کیا گیا ہے اس کو واضح کریں دیکھیے جو آدمی مایوس ہوتا ہے وہ خدا کے بارے میں مسٹرسٹ کا بے اعتمادی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ خدا کا جب اعلان ہے کہ کانات اس کے رامتوں سے بری ہوئی ہے اس کی رحمتوں سے بری ہوئی ہے پورا انسان کے لیے اللہ نے اپنی رحمتیں اڈل رکھی ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ باعث ہو تو اس معنی کہ آپ نے خدا پر مسٹرسٹ کیا اعتماد نہیں کیا خدا پر دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی جو رحمتیں بھری ہوئی ہیں تو وہ ایسا نہیں جیسے کہ کنکر پتھر بھرے ہو دکھائی دیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خدا کی رحمت ملنے والی ہوتی ہے کل چاہتے ہیں آج آپ تو آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے خدا کی رحمتیں جو ہیں کبھی فوراً آئیں گی کبھی دیر میں آئیں گے کبھی تو ایسا ہوگا دنیا میں آئیں گے نہیں آخرت میں ملیں گے تو ان سب باتوں کو جو نہ سوچے تو مایوس ہو جائے گا تو اس کے معنی ہے کہ جو آدمی مایوس ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت پہ شک کرتا ہے اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہو سکتا ایسا فیل جائز نہیں